سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بار سمجھو اور اس کے بعد اس کا طریقہ سمجھو کہ کس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے وہ یہ کہ فرق نیچریہ جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک وہ مسلمان ہیں جو نیچر ہیں یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نیچری ہے اور دوسرے غیر مسلم اور وہ اپنے آپ کو نجری کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ کم سے کم قرآن کو مانتے ہیں الفاظ قرآن کو مانتے ہیں لہذا ان کے مقابلے میں قرآن کو پیش کیا جا سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ قرآن کی آیات کے وہ مضامین جو ان کے اپنے مشن کے خلاف ہیں اس میں بہت دور کی تعویلیں کرتے ہیں یعنی وہ تعویل نہیں ہوتی در حقیقت آیت کا انکار ہوتا ہے اور تحریف کی صورت میں ہوتا ہے لیکن بہرحال قرآن کے منکر نہیں ہیں ہاں حدیث کے منکر ضرور ہیں اور حدیث کو مطلق نہیں مانتے یہی نیچری جو ہے پھر آگے جا کر یہی منکر حدیث بھی بن جاتے ہیں تو پرویزیت اور نیچریت یہ در حقیقت سیم ہے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس زمانے کی تبدیلی کے ساتھ صرف ان کے نام بدل گئے ہیں ورنہ حقیقت دونوں دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دونوں حدیث کے منکر ہیں اور دونوں قرآن کے الفاظ کو مانتے ہیں البتہ اس کا جو مطلب ان کی مرضی کے خلاف ہو اس میں تحریف کرتے ہیں تعویذ کے نام پر اور یا تفسیر کے نام پر جو در حقیقت تحریف ہوتی ہے اور شاید کا انکار ہوتا ہے لیکن نشریوں کا وہ طبقہ جو مسلمان نہیں ہے یہ بھی مسلمان نہیں ہے لیکن جو بہرحال پہلے سے ہی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو عباقی یا دہری یا وغیرہ ان ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں کسی بھی آسمانی پروف کو وہ مانتے ہی نہیں تو ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث الگ ہوگی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس کے بارے میں ایک درس سنایا جائے جو مسجد میں ہوا ہے سب سے پہلے پہلے اس اس درس درس کو کو کو سنایا جائے سنانے کے بعد نچریہ پڑھا جائے اور پھر فرقہ پرویزیت کو پڑھا جائے یعنی کتاب سے سنایا جائے اس کے سنانے کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ خالص عقضی طور پر جو اس طرح کے اصول تمہارے سامنے بیان کر دوں کہ جن اصول کو سامنے رکھے انشاءاللہ تمہیں کہیں بھی پریشانی نہ ہو اس پر مستقل ایک یا دو درس اور دے دوں پھر اس کی بحث ہم ختم کر دیں گے اور پھر بریز بھی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے